سبق نمبر تینتیس تیسرا قاعدہ جب ربو قسم ثانی کے ساتھ آ جائے اللہ تعالیٰ دین اسلام کو غلبہ نصیب فرمائیں اگر ورسع میں سے ایک وارث ربو یعنی چوتھے حصے والا ہو اور باقی ورسع ایک یا زیادہ دوسری قسم والے ہوں یعنی سلس ثلثان یا سدس والے ہوں تو میراث کی تقسیم بارہ کے عدد سے ہوگی یعنی یوں کہیں گے کہ اگر پہلی قسم والوں میں سے ربو دوسری قسم والے ایک یا زیادہ ورثاء کے ساتھ آ جائے تو مسئلہ بارہ سے حل ہوگا مثلا ایک عورت کا انتقال ہوا اس کے ورثاء میں اس کا خاوند دو بیٹیاں اور ایک چچا ہے تو خامند کو ربو ملے گا دو بیٹیوں کو سلوسان یعنی دو تہائی اور باقی چچا کو مل جائے گا کیونکہ وہ اسبہ ہے اور یہاں اس سے اوپر والے اسبات بیٹا پوتا باپ دادا بھائی بھتیجے وغیرہ موجود نہیں ہیں اب ربو چونکہ سلوسان کے ساتھ آ گیا ہے تو مسئلہ بارہ سے حل ہوگا کل میراث کے بارہ حصے کریں گے تین حصے خاوند کو آٹھ حصے دو بیٹیوں کو اور ایک چچا کو مل جائے گا سوال ایک شخص کا انتقال ہوا وہ رسا میں ماں بیوی اور ایک سگا بھائی موجود ہے تقسیم کریں جواب بیوی کا ربو ہے ماں کا ثلث اور بھائی اسبہ مسئلہ بارہ سے حل ہوگا بیوی کو تین ماں کو چار حصے ملیں گے باقی پانچ حصے بھائی کے ہو جائیں گے